انکار کریں شیطان تو یہ چاہتا ہی ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے ان سے جب کبھی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر اٹک جاتے ہیں پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ ہی کا تھا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے تو آپ اے نبی ان سے چشم پوشی کیجئے انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گہر کرنے والی ہو سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے قرآن و حدیث سے اعراض کر کے کسی اور سے فیصلہ کرانا منع ہے گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دعوے کو جھٹلایا ہے جو زبانی اقرار تو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام اگلی کتابوں پر اور اللہ کے قرآن پر بھی ہمارا ایمان ہے لیکن جب کبھی کسی مسئلے کی تحقیق کرنی ہو جب کبھی کسی اختلاف کو مٹانا ہو جب کبھی کسی جھگڑے کا فیصلہ کرانا ہو تو قرآن و حدیث کی طرف رجوع نہیں کرتے بلکہ کسی اور طرف جاتے ہیں یہ آیت نازل بھی ہوئی ہے ان دو شخصوں کے بارے میں جن میں کچھ اختلاف تھا ایک تو یہودی تھا اور دوسرا انصاری یہودی تو کہتا تھا کہ چل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرا لیں اور انصاری کہتے تھے کعب بن اشرف یہودی کے پاس چلو یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت ان منافقوں کے بارے میں اتری ہے جو اسلام کو ظاہر کرتے تھے لیکن در پردہ احکام جاہلیت کی طرف جھکنا چاہتے تھے اس کے سوا اور اقوال بھی ہیں آیت اپنے حکم اور الفاظ کے اعتبار سے عام ہے ان تمام واقعات کو شامل ہے ہر اس شخص کی مذمت اور برائی کا اظہار کرتی ہے جو کتاب و سنت سے ہٹ کر کسی اور باطل کی طرف اپنا فیصلہ لے جائے اور یہی مراد یہاں تاغوت سے ہے یعنی قرآن و حدیث کے سوا کی چیز یا شخص آیت میں لفظ سدود سے مراد تکبر سے منہ مو موڑ لینا ہے جیسے اور آیت میں اللہ نے فرمایا و عید یعنی جب ان کفار و مشرقین سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی وہی کی فرما برداری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادوں کی پیروی پر رہیں گے ایمان والوں کا جواب یہ نہیں ہوتا بلکہ ان کا جواب دوسری آیت میں اس طرح مذکور ہے انما قول المؤمنین الآیات یعنی ایمان والوں کو جب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور حکم کی طرف بلایا جائے تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے تہ دل سے قبول کیا پھر منافقوں کی مذمت و برائی میں بیان ہو رہا ہے کہ ان کے گناہوں کے باعث جب تکلیفیں پہنچتی ہیں اور آپ کی اے نبی ضرورت انہیں محسوس ہوتی ہے تو دوڑے بھاگے آتے ہیں اور آپ کو خوش کرنے کے لیے عذر و معذرت کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور قسمیں کھا کر اپنی نیکی اور صلاحیت کا یقین دلانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے سوا دوسروں کی طرف ان مقدمات کے لے جانے سے ہمارا مخصوص یہی تھا کہ ذرا دوسروں کا دل رکھ لیا جائے اور آپس کا میل جول نب جائے ورنہ دل سے کچھ ہم ان کی اچھائی کے معتقد نہیں جیسے اور آیت میں ہے فطر الدین فی قلوبہم مرض سے نادمین تک بیان ہوا ہے یعنی آپ اے نبی دیکھیں گے کہ بیمار دل یعنی منافق یہود و نصارہ کی دوستی کی تمام ترسعی کرتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں آفت میں پھنس جانے کا خطرہ ہے بس بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لائے یا اپنا کوئی حکم لائے اور یہ لوگ ان ارادوں پر پشیمان ہونے لگیں جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے لوگ یعنی منافقوں کے دلوں میں کیا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو کامل ہے اللہ پر کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں وہ ان کے ظاہر و باطن کے عالم ہیں تو آپ نبی ان سے چشم پوشی کیجئے ان کے باطنی ارادوں پر ڈانٹ ڈپٹ نہ کیجئے ہاں انہیں نفاق سے اور دل میں شر و فساد رکھنے سے باز رہنے کی نصیحت کیجئے اور دل میں گڑنے والی باتیں ان سے کیجیے بلکہ ان کے لیے دعا بھی کریں